یا بہت سارے مسلمانوں کے ہاں بہت ساری جو بدعتیں پائی جاتی ہیں انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رجب کی ستائیس تاریخ کو لوگ اسے اسرا اور معراج کا دن سمجھ کر کے اس دن جشن مناتے ہیں اس رات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں گلیوں مسجدوں اور گھروں کو سجاتے ہیں اور دعاؤں کا اور اس طریقے سے کچھ مخصوص عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں قبل اس کے اس کا حکم آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اسرا اور معراج کا مان اور مفہوم کیا ہے اور یہ واقعہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیوں پیش آیا اور اس کے اندر ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں کیا ہیں ان چیزوں پر گفتگو کر کے اس کا حکم آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو حق بات ہو اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے عامر رب العالمین اسرا اور معراج کا واقعہ اس لیے نہیں بیان کیا جا رہا ہے آج کہ اسرا اور معراج رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا بلکہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں اسے کہ اسرا اور معراج کا معنی اور مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے ورنہ اس کے بارے میں اہل علم کے ہاں کثرت سے اختلاف آ جاتا ہے کہ اسرا اور معراج کا واقعہ کس رات پیش آیا تھا سیرت ایک عظیم سیرت نگار گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ سیف الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی شور آفاق کتاب اور رحیق المختوم کے اندر چھ اقوال بیان کیے ہیں کہ کس رات یہ واقعہ پیش آیا تھا پہلا قول تو یہ بیان کیا ہے کہ یہ جس سال آپ کو نبوت ملی اسی سال واقعہ پیش آیا دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے پانچویں سال تیسرا قول یہ کہ نبوت کے دسویں سال رجب کی ستائیس تاریخ کو یہ تین اقوال ذکر کرنے کے بعد علامہ صفی الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تینوں بات صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرا اور معراج کا واقعہ اس وقت تک پیش نہیں آیا تھا جب تک کہ حضرت خدیجہ کی وفات نہیں ہو گئی تھی اور اسرا اور معراج ہی کے اندر پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی اور حضرت خدیجہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ نبوت کے دسویں سال نبوت کے دسویں سال رمضان کے مہینے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ اسرا اور معراج کا واقعہ نبوت کے دسویں سال رمضان کے بعد کا واقعہ ہے اور رضب کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے لہذا یہ کہنا کہ نبوت کے دسویں سال رضب کی ستائیس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اس پر تمام مورخین کا اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات نبوت کے دسویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی اور ان کی وفات سے پہلے اسرا اور معراج کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا اور اس طریقے سے پانچ وقت کی نماز اسرا اور معراج معراج میں فرض ہوئی تھی اور جب ان کی وفات ہوئی تو پانچ وقت نماز فرض نہیں تھی اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرا اور معراج کا واقعہ رجب کی ستائیس تاریخ کو پیش نہیں آیا ہے یہ علامہ شف الرحمان مبارک پوری رحمتہ اللہ نے بیان کیا اس کے بعد تین قول اور بیان کیے ہیں چوتھا قول یہ بیان کیا کہ نبوت کے بارہویں سال رمضان کے مہینے میں پانچواں قول یہ کہ نبوت کے تیرہویں سال محرم کے مہینے میں اور چھٹا قول یہ بیان کیا ہے کہ نبوت کے تیرہویں سال ربی الاول کے مہینے میں یہ آخر کے تین قول بیان کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ ان تین قول میں سے کون صحیح ہے البتہ یہ بات وسوخ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ کی وفات تھی اس وقت میں راج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا لہذا ان تینوں قولوں میں سے کون سا قول زیادہ صحیح ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا نہ بیان کیا گیا کہ اسرا اور معراج کا واقعہ کس رات پیش آیا تھا تو یہ ہے اسرا اور معراج کی تاریخ کے حوالے سے کہ کس دن یا کس رات کی واقعہ پیش آیا جب واقعہ کی تاریخ یا اس کی رات صحیح طریقے سے ثابت ہی نہیں ہے تو کسی رات کو بنیاد بنا کر کے اس دن جشن منانا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے جب اس کی تاریخی کے اندر اس قدر علماء کے اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اسرا اور جو معراج ہے یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور اللہ کے رب العالمین نے بطور موجودہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعے کو ظاہر فرمایا اور یہ واقعہ حت خدیجہ کے وفات کے بعد اور ابو طالب کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ جس سال ان دونوں کی وفات ہوئی اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے اور طائف آپ گئے دین کی دعوت لے کر کے لیکن طائف والوں نے آپ کی دعوت پر لبے کہنے کے بجائے آپ پر مصیبتیں نازل کی یا اس طریقے سے آپ کے اوپر ظلم کیا اور اس طریقے سے طائف سے آپ واپس جب آئے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ جب دنیا والوں نے آپ کو ٹھکرا دیا یا دنیا والوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی قدر و منزلت کو واضح کرنے کے لیے اپنے پاس اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور اس طریقے سے اس واقعے کے اندر ہمارے نبی کے لیے موجودہ ہے اور ہمارے نبی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے آپ کے مقام کو بلند کیا کہ عالم بالا کی سیر کرائی اور اس طریقے سے آپ نے اس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تو اسرا اور معراج یہ دو لفظ ہے اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے کسی حصے میں مسجد حرام سے جو بیت المقدس ہے وہاں تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے وہاں کے سفر کو اسرا کہا گیا مسجد حرام سے لے کر کے اور مسجد اقسا تک کا جو سفر ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے اور معراج کہتے ہیں کہ مسجد اقسا سے لے کر کے آسمانوں کی سفر کو معراج کہا گیا یعنی عالم بالا آسمانوں کی سفر کو معراج کہا گیا ہے تو اسرا اور معراج یہ دو چیزیں ہیں اور اسرا کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اسرا جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اسراہی سے متعلق ہے اور معراج کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر بیان کیا ہے کہ دونوں واقعات قرآن سے بھی ثابت ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی باقاعدہ ثابت ہیں اور ان پر اہل علم کا اجماع ہے اور مسلمانوں کا اس واقعے کے ثابت ہونے پر کیونکہ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر اور اس طریقے سے حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر یہ واقعہ پایا جاتا ہے تو اسرا اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ لیکن کس وقت رات یہ واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں حتمی شکل میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے سبحان الدی لئی المسد الحرام ار المسد الفصا پاک ہے وہ ذات و رب العالمین جس نے اپنے بندے کا مسجد حرام سے لے کر کے مسجد آفتا تک سیر کرائی اور اسرا یعنی اسرا رات کے حصے میں سفر کو اسرا کہا جاتا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی شروعات سے پہلے لفظ سبحان استعمال کیا ہے سبحان کے معنی ہوتے ہیں تنظیح اور پاکی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ان واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو اگر ظاہری اسباب کو انسان سامنے رکھے تو اس کا وقوع ہونا محال نظر آتا ہے لیکن اللہ ہر براہمین ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر براہین اسباب کا پابند نہیں ہے اسباب تو انسانوں کے لیے مخلوقات کے لیے ہے اللہ ہر براہمین تو لفظ کن سے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور لفظ کن بولتا ہے ساری دنیا کے اندر تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اس لیے اللہ رب العامل نے اس واقعے کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ واقعہ جو پیش آیا یہ بڑا عظیم نشان واقعہ ہے بڑا اہم واقعہ ہے اور اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبرتیں اور اس طریقے سے بہت ساری نشانیاں اللہ رب العامین نے رکھی ہیں اور اس طریقے سے اب دہی اپنے غلام کو اپنے بندے کو کیونکہ ہم سب کے سب اللہ حرب العامین کے غلام ہیں نبی بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے پوری مخلوق اللہ کی غلام اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اشرا کرایا تب اسرا کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اللہ رب العالمین کے آپ ہر چیزوں میں محتاج ہیں اور اس طریقے سے اتنا اونچا مقام ملنے کے باوجود بھی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام بھی ہیں اسی لیے ہم کلم شہاد پڑھتے ہیں تو شد اللہ و شد اللہ محمد اب و رسول کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بندے غلام ہیں اور آپ کے رسول ہیں تو اتنا اونچا مقام ملنے کے باوجود بھی کہ آپ کو عالمی بالا آسمانوں کی سیر کرائی گئی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور اس طریقے سے اللہ رب العامین کے قریب ہوئے اور اس طریقے سے اللہ کے نور کو بھی دیکھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ لوہیت اور ربوبیت کے مقام پر فائز ہو گئے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے لفظ عبد سے اس واقعے کی تعبیر کی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے اور اپنے غلام کو مسجد افسا سے مسجد نبوی مسجد حرام سے مسجد آفسہ تک سیر کرائی اور یہ واقعہ رات کے اندر پیش آیا رات کے اندر پیش آیا اور یہ واقعہ اس قدر عظیم الشان ہے کہ یہ مسجد آفسہ سے مکہ کا سفر یا مکہ مکرمہ سے مسجد افسا کا سفر کم سے کم چالیس راتوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے رات کے معمولی حصے کے اندر یہ آپ کے ساتھ یہ سفر کرایا اور یہ سیر کرائی اس لیے اللہ رب سبحان سے اس واقعے کی شروعات کی ہے مسجد افسا جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کیونکہ مسجد افسا کا جو علاقہ ہے یہ انبیاء کرام کی بےسط کا علاقہ ہے اور اکثر انبیاء کرام اسی علاقے کے اندر مبوس کیے گئے اور ان کو انہی علاقوں کے اندر دفن کیا گیا اس لیے اس کو بابر کا سرزمین کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا من آیاتنا تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں یہ اللہ ہر براہین کی نشانیاں تھی ہمارے نبی کے لیے موجودہ تھا اللہ ہر براہین کی قدرت کاملہ کا اظہار تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور اپنے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے کے اندر مسجد حرام سے لے کر کے مسجد کا سیر کرائی اور اس کے بعد پھر میں کا واقعہ پیش آیا اور جب آپ مسجد اقسا پہنچے تو وہاں پر آپ نے اپنے جو سواری تھی براق جس کو لے کر کے جبریل امین آئے تھے اس سواری کو سلقے کے اندر باد دیا جہاں بیا کرام اپنی سواریوں کو وعدہ کرتے تھے اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت کے اندر دو رکعت نماز پڑھی اس کے اندر یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سردار ہیں سب کے امام ہیں سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں آج امت تو مانتی ہے کہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں لیکن میرے بھائیوں افسوس کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے امام کی بات اگر ہمارے امام نبی سے اگر موافق نہیں کھاتی ہے اور امام کی بات اگر غلط ہو جاتی ہے نبی کی بات صحیح ہوتی ہے تو لوگ نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں کیا اللہ کے سلک امام ماننے کا مقصد یہی ہے امام ماننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہر بات تمام لوگوں پر مقدم ہے تمام اماموں پر مقدم ہے تمام علماء پر مقدم ہے جب تک یہ عبرت جب تک یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی پیشوا اور اپنا حقیقی امام نہیں مانتے آپ نے پورے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت کے اندر پیچھے نماز پڑھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کرام بھی آپ کی نبوت کے اقرار نہ کریں اور آپ کو اپنے امام نہ مانیں تو یہ ان کے لیے بھی خطرناک بات ہو سکتی ہے اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں اور ہماری بات نہ مانیں تو ان کے لیے چیز ناکافی ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی تباہ کر لو گے اور مجھے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جائے گے لہذا آپ کو صحیح امام ماننا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو تمام دنیا کی باتوں پر مقدم کرنا گرچہ ہمارے امام کی بات اگر ہمارے نبی کی بات اگر مخالف ہے تو اپنے امام کی بات کو رد کر دیا جائے کیونکہ دنیا میں آپ ہی ایک ایسی ہستی ہیں جن کی ہر بات کو لیا جائے گا اور آپ کی کسی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا باقی جو لوگ ہیں ان کی بات اگر نبی کی کہ قول کے موافق ہے آپ کی حدیث اور سنتوں کے موافق ہیں تو ان کی بات لی جائے گی اور اگر حدیث اور سنت کے خلاف ہے تو ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا یہی تمام اماموں نے کہا ہے اور یہی ہر عالم نے بات کہی ہے کہ اگر ہماری بات حدیث کے خلاف ہو تو ہماری بات کو دیواروں پر مار دینا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا ہیں آپ امام ہیں اور آپ سب کے رہبر ہیں اور آپ کی بات ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے دوسروں کی بات ماننے کے لیے شرط ہے کہ ان کی بات اللہ کے سل کی سنت اور آپ کی حدیثوں کے موافق ہو تو یہ واقعہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے لیے پیش کرایا اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ہزاروں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اور اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہوتا ہے کہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور تمام لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس طریقے سے آپ اس کے بعد آسمان کی آپ نے سفر کی پہلے پہلے آسمان پر فتح آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر حضرت موس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سب سے آپ نے سلام کیا سبوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کے اقرار بھی کیا کہ آپ اللہ کے نبی اور پیشوا اور رہبر ہیں سب نے آپ کی نبوت کے اقرار کیا جب حضرت موس علیہ السلام سے آپ کا گزر ہونا لگا تو حضرت علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کیا وجہ ہے جب لوگوں نے سوال کیا کہنے لگے کہ ایک وہ نوجوان جو میرے بعد بھیجا گیا اس کی امت کے لوگ زیادہ ہماری امت کے مقابلے میں جنت کے اندر جائیں گے اور اس طریقے سے ساتھ آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت مبارک بیت معمور کی طرف کیے ہوئے تھے بیت معمور وہ ہے جہاں پر روزانہ سات ہزار فرشتے اللہ کے بات کے لیے آتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ کی کے فرشتے دنیا کے اندر موجود ہیں آسمان اور زمینوں کے اندر کہ دوبارہ ان کو موقع کرنے دوبارہ وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا ہے اس طریقے سے آپ سید المنتہا کے پاس گئے ساتے ہوئے آسمان پر عرش کے نیچے ہے ایک بیری کا درخت ہے وہاں تک آپ گئے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین سب کلام ہوئے اللہ حرب العالمین کے نور کا دیدار کیا آپ نے اللہ حرب العالمین کا دیدار نہیں کیا اللہ کی ذات نہیں دیکھی کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اللہ کے رب العالمین کا دیدار کیا ہو اس لیے اے اللہ رب العامین کا دیدار ان کی ذات کا دیدار نہیں کیا بلکہ اللہ کے نور کو دیکھا جیسا کہ آپ سے سوال پوچھا گیا تو آپ نے کہا نور الراہ کہ اللہ کی ذات نور ہے میں کہاں دیکھ سکتا ہوں اسے اللہ کے نور کو دیکھا لیکن اللہ العامین کی ذات کو انہوں نے نہیں دیکھا اور اس طریقے سے حسط عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس نے یہ بات کہی جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار کیا اس نے جھوٹی بات باندھی اس نے اللہ اللہ کے رسول پر افطرا اور بہتان کیا اور جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے کچھ باتیں نہیں بتائی ہیں اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر افطرا اور بہتان باندھا تو اس طریقے سے معراج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا بلکہ اللہ کے نور کو دیکھا جیسے موسا علیہ السلام کے لیے اللہ ہر کا نور جب ظاہر ہوتا ہے پہاڑ پہاڑ کے اوپر اور تجلی ہوتی اللہ ابامن کے نور کی تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا ہے اور موسا علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کو دیکھا اللہ ابامن کی ذات کو نہیں دیکھا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اللہ رب العالمین نے پچاس وقت کی نماز فرض کی موسا علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ کم کروا لیجیے کیونکہ میں نے آزمایا ہے کہ ہماری امت یا بنو اسرائیل اتنی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس وقت کی نماز کم کی گئی پھر آئے پھر انہوں نے کہا کم کروا لیجیے ایسے ایسے پانچ وقت کی نماز رہ گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے جانے کے لیے کہا تمہارے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ ابراہین شرم آتی ہے اور اس طریقے سے اللہ ابراہین کی آواز آئی کہ پانچ وقت کی نماز ہے لیکن ہمارے یہاں اور بدلتا نہیں ہے پانچ پانچ وقت کی نماز جو پابندی سے پڑھے گا اسے پچاس نمازوں کا ثواب دیا جائے گا کیونکہ ایک نماز کا ثواب دس گنا ملتا ہے لہذا پانچ نماز کا ثواب گویا کہ اسے پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا اور اسی اسرار معراج کے واقعے میں اسی واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں اپنی نشانیاں دکھائیں بہت سارے نمونے دکھائے انہیں میں سے آپ نے جناکاروں کو دیکھا سود خوروں کو دیکھا اور غلط کام کرنے والوں کو دیکھا ان تمام چیزوں کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی سیر کرائی اور ان چیزوں کو دکھایا تو یہ واقعہ جو پیش آیا میرے بھائیوں یہ واقعہ صرف روحانی نہیں تھا صرف خواب کا سفر نہیں تھا بلکہ جسم کے ساتھ یہ سفر ہوا تھا اس لیے اگر صرف خواب ہوتا تو خواب کے اندر کوئی کوئی بہت زیادہ بڑا واقعہ نہیں ہے یہ کیونکہ انسان خواب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے ایک انسان اپنے بستر پر سویا ہوا ہے اور وہ پوری دنیا کا سفر کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو فلاں ملک میں گیا فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی اور اس طریقے سے خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے لہذا خواب میں دیکھنے کا ساتھ واقعہ نہیں پیش آیا بلکہ یہ واقعہ حقیقی طور پر پیش آیا اور آپ کے جسم کے ساتھ پیش آیا باقاعدہ براق پر سوار ہوئے اور اس طریقے سے مسجد اقسا گئے اور اس طریقے سے آپ نے وجود کو لے کر کے آسمانوں کی آپ نے سفر کیا اور آسمانوں کی آپ کی سیر کرائے گی لہذا یہ کہنا یہ صرف خواب کے اندر آپ کے ساتھ پیش آیا تھا خواب کے اندر پیش آنے میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیوں اس لیے کہ خواب جیسا کہ میں نے بیان کیا ایک انسان ایک عام آدمی بھی خواب کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے اور اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو مکہ کے مشرقین اس واقعے کا انکار نہ کرتے اور نہ مکہ کے مشرقین بلکہ بہت سارے جو نئے نئے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا انہوں نے بھی اس واقعے کو بہت عظیم سمجھا اور اس طریقے سے اس واقعے سے لوگ بہت سارے لوگ پھر گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک رات کے ایک حصے کے اندر مسجد افسا جائیں اور اس طریقے سے آسمانوں کی سفر کر کے واپس چلے آئیں یہ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ مسجد افسا سے مکہ کا سفر چالیس راتوں کا سفر ہے اس لیے بہت سارے لوگ دین اسلام سے بھی مرتد ہو گئے اس اللہ برہمن کا موجودہ تھا ہمارے بھی کے لیے اور اور اللہ ابراہین کی طرف سے ایک آزمائش تھی آزمانا چاہتا تھا اللہ ابراہین کہ ہمارے بندے پر ہمارے نبی پر کون ایمان رکھتا ہے کون ایمان نہیں رکھتا اسی موقع کی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ملا جب ان کے پاس لوگ اور کہنے لگے کہ واقعہ پیش آیا تو کیا آپ اس واقعے کو برحق مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں میں تو اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ روزانہ جب العمین کئی مرتبہ عرص سے اور آسمانوں سے اللہ کی بات کو اپنے ہمارے نبی پر نازر فرماتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے تو اس واقعہ تو اس کے مقابلے میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے لہذا انہیں صدیق اکبر کا لقب دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کے مشرقین نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے جب سیر کیا ہے تو مسجد اقسا کے بارے میں بتائیے اللہ رب العالمین نے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی مسجد اقسا آپ تشریف لے کر کے نہیں گئے اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا آپ نے کھڑکیاں بتائیں دروازے بتائے مسجد کا نقشہ بتایا تمام چیزیں بتائیں حتیٰ کہ لوگوں نے آپ سے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا کہ مکے سے قافلہ گیا ہوا تھا وہ کب پہنچنے والا ہے آپ کے سامنے تمام باتیں اللہ رب العالمین نے کھول دی اور ساری باتیں آپ نے بتا دی کہ ان قافلے کے سامنے ہوں پہلے یہ اونٹ چل رہا ہے اور یہ فلاں وقت تک یہ مکہ کے اندر پہنچیں گے اور آپ نے یہ بھی فرمایا وہ قافلہ جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا میں نے جا کر کے وہاں پانی بھی پیا تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے تمام چیزوں کو ظاہر کر دیا اور آپ نے ایک ایک باتیں لوگوں کے سامنے بتا دی اس لیے ہمارے نبی کے لیے یہ بہت بڑا موجودہ تھا اور اللہ ابامن قدرت کاملہ کو ظہور تھا اور اس واقعے کے اندر اللہ رب آیاتنا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور اپنے نمونے دکھائیں تو بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے نمونے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر دکھائے اور جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بیان کیا کہ واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے مقام مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اور بہت سارے حکمتوں کے لیے جن حکمتوں کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے یہ واقعہ پہ نبی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پیش کرایا یہ واقعہ کب پیش آیا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے اور ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ فلاں تاریخی کو واقعہ پیش آیا تو بھی میرے بھائیوں اس وقت اس تاریخ کو یا اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے جشن منانا یہ قطان جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے کیونکہ واقعہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے دس گیارہ بارہ مرتبہ آیا لیکن کبھی بھی آپ نے اس رات کا کوئی اہتمام نہیں کیا نہ آپ نے خلفائے راجدین نے کیا اور نہ اس طریقے سے آپ کے بعد اور جو صاحب کرام تھے اور ام کرام تھے کبھی انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے اس رات کسی خاص عبادت کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا کیوں اس لیے کہ عبادت ہوا ہے جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول کی مہر ہو اللہ کے رسول کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راجدین ہماری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفاء راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو اصل یہ نہیں ہے کہ واقعہ کس رات کو پیش آیا اصل یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے عبرتیں کیا ہیں ہماری نصیحتیں کیا ہیں آج ہم نے عبرت و نصیحتوں کو بھلا دیا ہے اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے اسے ہم نے جو ہے بدعت کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا جبکہ اس واقعے کے اندر جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے میرے بھائیوں ان عبرتوں اور نصیحتوں کو ان دروس کو ان پیغامات کو ہم نے بھلا دیا جبکہ اللہ رب العالمین واقعہ اپنے نبی کی نشانیوں کے لیے اور نمونے کے طور پر کیا تھا عبرت اور نصیحت کے لیے کیا تھا لیکن آج امت مسلمان نے اس واقعے سے جو جو دروس اور اسباق امت مسلمہ کو کے سامنے آتے ہیں ان تمام دروس و اسباب کو انہوں نے بھلا دیا اور اسے بدعت بنانے کے لیے اور ایک جو ہے اسے یاد رکھا لہذا میرے بھائیوں یہ اس دن جشن منانا جو رجب کی ستائیس تاریخ ہے یہ قطام جائز نہیں ہے یہ شریعت کے اندر حرام ہے اور آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے صرف اور میراج کا واقعہ پیش نہیں آیا آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہجرت کا معاملہ ہے اور اس طریقے سے بدر کا معاملہ ہے فتح مکہ کا معاملہ ہے اور اس طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں آپ کی زندگی کے اندر جو پیش آئے اگر ہر واقعے کو بنیاد بنا کر کے انسان اس دن جشن منانا شروع کر دے گا تو پھر انسان کا اکثر حصہ زندگی کا اکثر حصہ بدعت کے منانے میں گزر جائے گا جبکہ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے دین اسلام کی تکمیل ہو گئی ہے اور ہمارے نبی کا فرمان ہے من عمل عمل لئی صنف وردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا لہذا یہ حرام ہے ایسا کرنا اور دن جشن منانا مسجدوں کو سجانا اور خاص عبادت کا اہتمام کرنا یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں حرام ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بات کرنے کا کیا نقصان ہے اگر بات کر لیں تو کیا اس کا نقصان ہے میرے نقصان یہ ہے کہ آپ گوئے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سور سے بہتر سمجھتے ہیں خلفائے راجدین سے بہتر سمجھتے ہیں ان سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں ان سے زیادہ اللہ ابامن کی بات کرنے والا سمجھتے ہیں ہمارے نبی نے آخر اس رات کیوں نہیں عبادت کیا اس رات کا ہمارے نبی نے اہتمام کیوں نہیں کیا ہمارے نبی کے ساتھ واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا جس نبی کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس نبی نے اس رات کا کوئی اہتمام نہیں کیا اور انہیں کہتے ہیں کہ حرض کیا ہے اگر ہم ایک رات عبادت کر لیں گے تو عبادت ہمیں مل جائے گی تو یہ بات تو کہا ہی جاتا ہے میرے بھائیوں دین کے اندر جس کا ثبوت نہ اسی کو تو اسی کو تو بھی رات کہا جاتا ہے اسی کو تو بدات کہا جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں اسے بدات نہیں کہا جاتا بدعت تو وہی ہے کہ دین کے اندر عبادت کے نام پر کسی ایسی چیز کا اہتمام کرنا جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو ہمارے نبی کی سنت سے نہ ثابت ہو اسی کو تو بدات کہا جاتا ہے بدات یہ بدات جو ہے ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو دنیاوی طور پر انسان کرتا ہے بدعت نام ہے عبادات کے اندر دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنے کا کہ انسان ثواب سمجھ کر کے کرے اور اس طریقے سمجھے کہ اس کے اندر مجھے عدل اور ثواب ملتا ہے اسی کے نام بدات ہے لہذا ہم یہ گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے تھا ہمارے نبی نہیں کیا اور اس کے اور اس طریقے سے ہمارے نبی کی حدیث ہے کیا فرماتے کوئی ایسا خیر نہیں ہے جس کی طرف میں نے تمہیں رہنمائی نہ کر دی اگر یہ خیر ہے اگر یہ بھلائی ہے تمہارے نبی نے کیوں نہیں کیا آخر اس دن کا اہتمام کیوں نہیں کیا اس رات ہمارے نبی نے عبادت کیوں نہیں کی کہ اللہ روز بلّہ اتیاشا کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حتیاشا فرماتی ہیں کہ جس نے یہ سمجھا کہ ہمارے نبی نے کوئی بات چھپا لی ہے تو اس نے کیا کہ اللہ کے سر پر اس نے بہتان باندھا جبکہ اللہ ہر الامن ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے اوپر باتوں کو پہنچا دینا ہے اور آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا دیا لہذا اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین کا حصہ تھا یا تو ہمارے نبی نے اسے چھپا دیا لوگوں کے سامنے تو گویا کہ ہمارے نبی پر کتنا بڑا الزام انسان لگاتا ہے لہٰذا میرے بھائیوں یہ دین کے اندر بدات ہے حرام ہے ایسا کرنا انسان کو اسے توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں ہر طرح کی بدعتوں سے محفوظ رکھے اللہ العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اپنے نبی کے سنتوں کی مخالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے اور اس طریقے سے اللہ ابامین ہماری جو فات ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو اور فات کو اللہ ابامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے نظر نصیب فرمامین بارک اللہ علیہ فرقان عظیم و نافانی و یا کم بلاک الحکیم ان تعلیٰ جواد الکریم ملکمرحیم